طریقے سے خواتین سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی دلجمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ درس شیخ کے درس کو سماعت فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ابھی باقی ہیں اس لیے اور مزید نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہم اس نیت سے بیٹھے کہ جو کچھ سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے ہماری نیت اصلاح کی ہو یہ نہیں کہ ہم نے ہم آئے درد سن لیا بہت اچھا لگا چلے گئے اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے کوئی اصلاح نہ ہو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ایک مقصد کے تحت ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی خامی ہے ہماری اصلاح ہو گئی ہم اس پر عمل کریں گے خامی کو دور کریں گے چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا منحص سے ہو یا عبادت سے ہو اخلاق سے ہو کسی چیز سے بھی اس کا تعلق ہو اور الحمد کتاب تو آداب العلم ہے لیکن جامع ہے اس میں جہاں عقیدے کی ہماری اصلاح ہو رہی ہے وہیں منحج کی بھی اصلاح ہو رہی ہے الحمد للہ سرب صالحین کا عقیدہ اور منحج کی تعلیم دی جا رہی ہے ایسے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ آخرت اللہ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 سے بچنا چاہیے علم کا علماء کا اور علم حاصل کرنے والوں کا کیا مقام ہے ان کی کیا فضیلت ہے اور علم کے کیا تقاضے ہیں اس تعلق سے مختلف ابواب کے ضمن میں ہم قرآن کریم کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف کے اقوال و آثار کو دیکھنا ہے مقصود یہ ہے کہ ہم صرف معلومات کے جمع کرنے والے نہ بنے بلکہ واقعی حقیقی معنوں میں دین کا علم اس کے آداب کے ساتھ حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں تاکہ علم صرف ہماری یادداشت کا حصہ نہ بنے بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بنے اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے اس کے ذریعے ہماری عبادات میں نورانیت پیدا ہو اس کے ذریعے ہمارے اخلاق مزین ہوں ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں آج جس باب سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ باب نمبر بیس ہے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ نصوص کو یاد کرے جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا کہ دین کی باتوں کو یاد کرنا چاہے وہ ضبط صدر ہو یا وقت کتاب ہو آیا احادیث کو یاد کرنا حفظ کرنا جہاں اس کا انتظام ہو وہیں اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ انسان اس کو لکھ کر رکھے لیکن علم کو محفوظ کرنا یہ اصل مقصود نہیں اصل مقصود یہ ہے کہ انسان علم کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھے اصل چیز فہم ہے اور فہم کے بگاڑ ہی سے سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے بعض اوقات انسان صحیح بات کو بھی غلط طور پر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے اس لیے فہم ضروری ہے صرف باتوں کا سننا کافی نہیں ہے بلکہ باتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو کہا وہ قولی اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں معلوم ہے کہ انبیاء کی دعوت اور ان کے اقوال کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صحیح طور پر سمجھیں اگر صحیح طور پر نہ سمجھ پائے تو سننا بے فائدہ ہوگا بلکہ مضر ہوگا صحیح بات کو آدمی غلط طور پر سمجھ لے اور زندگی بھر غلط عمل کرتا رہے ایسا آدمی فائدے کی بجائے نقصان میں رہے گا لہذا دین کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ہوتی ہے خصوصاً گہرا علم اور دین کا صحیح فہم یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میور خیرن الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اسے دین دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے میں فق بات کے دور میں صرف ان اعمال کے ساتھ خاص ہو گیا جو ظاہری اعمال ہیں طہارت نماز حقوق اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں روزہ ہے حج ہے لیکن دینی اعتبار سے دینی اعتبار سے فقہ ان تمام دین کی باتوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے جس میں عقائد بھی آتے ہیں اس لیے موسا علیہ السلام کچھ فقہ کی بات سمجھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں گئے تھے فرعون اور آل فرعون کے پاس جب دعوت لے کر گئے تو فقی مسائل سکھانے کے لیے نہیں گئے تھے وہ پورا دین سکھانے کے لیے گئے تھے خصوصاً عقیدے کی اصلاح کے لیے گئے تھے اسی لیے کسی کہو قولی تاکہ میری بات کو سمجھیں تو دین کی بات چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو چاہے عبادات سے متعلق ہو اخلاق اور حقوق اور اس طرح کے دین کے تمام شعبوں سے متعلق ہو اس کو صحیح طور پر سمجھنا یہ ضروری ہے اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا اس کو فقہ کہتے ہیں اگر غور کیا جائے تو عقیدے کے باب میں دلیلوں کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے اتنے سارے فرقے بنے فقہ کی بنیاد پر ویسے فرقے نہیں بنے معتدلا قدریا جبریہ مرجیا اس طرح سے اور کئی فرقے ہیں یہ کیوں بنے کس بنیاد پر بنے اور کس کس معاملے میں بنے عقیدے کے معاملے میں ہر ایک کے پاس دلیلیں تھیں لیکن ان دلیلوں سے انہوں نے غلط مطلب کیا چاہے پھر وہ صوفیہ ہوں یا شیعہ ہوں یا آج کے دور کے جو اخوانی ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوں جہاد کی آیت لے لی لیکن غلط مطلب سمجھا عبادت کا مطلب لے لیا الگ مطلب سمجھا وہ لدین اجاد سبلنا ہر انسان اس کا اپنے حساب سے مطلب لیتا ہے وہ تب وسیلا آیت پڑھی لیکن مطلب اس کا لے لیا قبر پرستی وہ خریش مربی کا تبتل تبتیلا آیت پڑھی لیکن مطلب لے لیا اس کا تبتل صوفیت سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جانا عبادت کرنا نکاح وغیرہ ساری لذتوں کو جو حلال ہے سب کو چھوڑ دینا صحیح طور پر دین کی بات کا سمجھنا قرآن کی آیات کا احادیث کا سمجھنا ضروری ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے تل حکمت شاپ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا ہے حکمت کیا ہے چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا مناسب جگہ پر رکھنا کون سی آیت اس کا کیا محمل ہے کس جگہ پر اس کو نافذ کیا جائے کس معنی میں وہ ہے کون سی حدیث ناصر منسوخ کس عام خاص مطلق مقید کس کے لیے ہے یہ یہ اگر نہیں معلوم ہوگا تو اس حدیث کو اس جگہ اور اس آیت کو اس جگہ استعمال کرے گا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں دین پہ چل رہا ہوں میں صحیح سمجھ رہا ہوں بلکہ بعض اوقات وہ صحیح سمجھنے والوں کو بھی غلط قرار دے گا اپنی غلط فہم کی وجہ سے اس کے لیے دین کا صحیح فہم ضروری بعض اوقات لوگ موٹی موٹی باتیں جان لیتے ہیں دین کی آیتیں حدیثیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ لیا قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے اس لفظ کا کیا مطلب اس لفظ کا کیا مطلب لیکن تفصیل اس کی نہیں معلوم حدیث کے محض الفاظ اس کو معلوم ہے واقعی اس کے معنی معلوم نہیں یا تو غلط سمجھے گا یا پھر اس حدیث کا مذاق اڑائے گا حدیث پڑھ لی الدنان من الراس دونوں کان سر میں داخل ہیں اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سوچتے یہ نبوی کلام نہیں ہو سکتا یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے کان سر میں تو اور کام ہوتے ہیں کیا ہمارے نبی ایسی بات بولیں گے نہیں انکار کر دیا یہ مذاق اڑایا اس کا یہ کیسی حدیث ہے بھائی کان سر میں داخل ہے ایسی بھی کوئی حدیث ہوتی ہے کیا سر میں نہیں تو کہاں ہے لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے اگر وہ نہیں سمجھے گا غلطی کرے گا حدیث ایک خاص تناظر میں بولی گئی ہے یہ وضو کے معاملے میں کہ کان سر میں ہیں یعنی کان اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں شرع حکم کے اعتبار سے سر میں ہے کہ وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں لیکن سر کا کیا کرتے ہیں مسا کرتے ہیں تو کان اگر سر میں داخل ہیں حکم کے اعتبار سے تو کانوں کو دھویا جائے گا یا مسا کیا جائے گا مسا کیا جائے گا اور اگر کان سر میں داخل ہیں تو اس کا مسا کب کریں گے سر کے ساتھ اور اگر سر کا مسا لازم ہے تو کان کا مسا کیا ہوا لازم آپ دیکھ تین مسئلے معلوم تو اس طرح سے ایک حدیث جو اپنی جگہ صحیح ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پایا آدمی تو یا تو حدیث کا انکار کر دے گا یا پھر اس کا مذاق اڑائے گا یا کچھ اور مطلب لے لے گا ایسی کئی حدیثیں ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بعض اوقات یا تو گمراہ ہو جاتے ہیں یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں ان امیہ امتن امی ولا نقص ہم ایک ان پڑھ امت ہیں ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں تمنا امادی جیسے منکرین حدیث سے انکار کر دے کہیں کوئی حدیث ہے پوری گنتی بتا دی قرآن میں کتنی آد آشارہ کو کبن اور ساری گنتیاں بتا دی کہ دیکھو قرآن میں عدد ہے گنتی ہے یہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے ہم نہ گنتی کرتے ہیں نہ حساب رکھتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب رکھتے ہیں حساب تو قرآن میں ہے حدیثوں میں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث ایک خاص تناظر میں کہ جو نجومی یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ستاروں کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں چاند اور اس کی منزلوں کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ جو گنتیاں کرتے ہیں کیلکولیشن کر کے پھر طے کرتے ہیں مہینہ بدلا کہ نہیں بدلا ہم وہ لوگ نہیں ہیں اس لیے کہ آگے کا حصہ بتاتا ہے آپ نے فرمایا اشہ رکدا وکدا وکدا اور پھر کہا اشہ رکدا وکدا اور اس طرح سے بند کر دیے گی انگوٹھے کو بند کر دیا تو مہینہ اس طرح سے ہوتا ہے تیس یا تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے انتیس بس ہمارے پاس یہ تو گنتی ہے نا لیکن سمجھنے والے نے صحیح نہیں سمجھا یا اس گنتی کا انکار نہیں ہے مہینوں کی گنتی کا انکار نہیں عدت شہور اللہ عشر یہ گنتی مراد نہیں ہے گنتی وہ مراد ہے جو ستاروں چاند کی جو منزلیں اور اس طرح سے کیلکولیشن کر کے پھر مہینہ بدلا کہ نہیں بدلا اس طرح سے طے کرتے ہیں اور اسی کی لکھاوٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات انسان کسی حدیث کو کسی آیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا ہے اور پھر یا تو انکار کرتا ہے یا غلط معنی لے لیتا ہے یا پھر اس کی تعویل کر دیتا ہے جب اس کے دل کے جیسی بات نہیں ہوتی ہے جب وہ اپنے فہم کو نصوص پر ترجیح دینے لگتا ہے اس طرح کی کئی باتیں صوفیوں نے دیکھا قرآن میں اللہ نے فرمایا ود ربک اپنے رب کے نام کا ذکر کر کہا نام کیا ہے رب کا اللہ رب کے نام کا ذکر کر اللہ اللہ اللہ شروع کر دیا کہا دیکھو ہم تو قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں کر رہے رب کا نام کیا ہے اللہ ہے بس اس کا ذکر کر وہ تبتل الہی تبتیلا تبدیل سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا دیکھو ہم جا کے خانقاہ میں پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے کٹ کے ہیں آیت پر عمر ہو رہا ہے سب سے کٹ کے جنگل میں بیابان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اب وہ اپنے گمان میں سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح سمجھا لیکن وہ صحیح ہے نہیں ہے اس لیے جہاں علم کا یاد کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ علم کو صحیح طور پر سمجھا جائے اس لیے کہ اگر غلط سمجھ میں آ گیا تو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے اصل مقصود فہم ہے حفظ اس کے لیے وسیلہ ہے حفظ حفاظت علم کے لیے ہے لیکن علم کی مجرد حفاظت مقصود نہیں ہے اس حفاظت کے بعد ایک اور مرحلہ رہتا ہے جو اصل ہے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے صحیح معنی اس سے لینا صحیح مطلب اس کا لینا تو دین میں تبقو طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف یاد کرنے میں نہ لگا رہے بلکہ دین کو صحیح طور پر سمجھے کس آیت کا کیا مطلب ہے کس حدیث کا کیا مطلب ہے صحابہ اور سلب کے آثار کے کیا معنی ہیں اور آیات و حادیث کی عملی تدبیر کیسے ہوگی کیسے اس پر عمل کریں گے کیسے اس پر عمل کریں گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی تفقہ کا اہتمام کرتی تھیں عورتوں میں بھی دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھنے کا مزاج تھا دین کی باریکیوں کو جاننے کا مزاج تھا فرماتی ہیں نعم النساء الانصار انصار کی عورتیں بھی کیسی اچھی عورتیں تھیں لم لمحا الدین انہیں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے میں حیا رکاوٹ نہیں بنتی تھی تپکو کے لیے پوچھنا پڑتا ہے کئی بار بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے دھیان سے سننا پڑتا ہے دین کی گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن ایک اعتبار یہ جہل کا اعتراف ہوتا ہے بھائی آپ کسی سے آ کے پوچھیں غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے بتائیے تو آپ کے ذہن میں پہلے سوال یہ آیا کہ میں جب پوچھوں گا تو سامنے والا یہ سوچے گا کہ اب تک آپ کو غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں لہذا کئی لوگ دین کی باتیں پوچھنے سے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی جہل کا اظہار ہوگا اور اقرار ہوگا تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے انسان بعض اوقات جہالت پر راضی رہ جاتا ہے اس پر ٹکا رہتا ہے اور یہ شرم ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میری فضیحت ہوگی اسے پوچھتا ہی نہیں پوچھنا چاہیے اس زمانے کی عورتیں بھی زمانے کے مردوں سے بہادر تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی اور بعض اوقات بعض مجالس جیسے خاص آپ نے عورتوں کے لیے رکھی تھی اس میں عورتیں ایسے مسائل بھی پوچھتی تھیں جو بہت ہی شرم کے مسائل ہوتے ہیں حیض پاکی کیسے ہو یا اس طرح کی باتیں اور بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں لیکن آپ نبی ہیں آپ نہیں سکھائیں گے تو اور کون سکھائے گا اور امت کے لیے باپ کی طرح تو خواتین آپ سے دین کی باتیں ایسی پوچھتی تھیں بعض اوقات جو ان کے خاص مسائل بھی ہوتے تھے ممکن تھا کہ شرم ان کو روک لے پوچھنے سے لیکن دین کے علم کے کا شوق اور جہالت پر باقی رہنے کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ جہالت پر باقی نہیں رہیں گے ہم پوچھیں گے ہمارے نبی سے ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تو اور کون بتائے گا براہ راست آپ سے پوچھتی تھی اور اس کی تعریف کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خود ایک عورت تھی اور ان کا بھی یہی مزاج تھا بہت پوچھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کوئی کورس کریں گے کیونکہ علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی اپنی ایک شام ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل میں گہرائی کے ساتھ کچھ باتیں ایسی پوچھی ہوتی ہیں جس سے بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں چاہے وہ عقائد کی ہوں فق کی ہوں اصول کی ہوں قرو کی ہوں اخلاقی ہوں یا آخرت کے اعتبار سے ہوں تو فرماتی نعم الدين کہ انصاری عورتیں بھی کیسی اچھی عورتیں تھیں انہیں دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں دین میں تفقع حاصل کرنے میں حیا معنی نہیں ہوتی تھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی کہ انسان کو دین کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے اور شرمانا نہیں چاہیے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں اور سالوں سال آدمی پوچھنے سے رہ جاتا ہے اور معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے غسل کی کا طریقہ کیا ہے استنجا کے لیے کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہے معلوم نہیں ہوتا ہے پوچھتا ہی نہیں کسی سے شرم کی وجہ سے تو تفقو بہت ضروری ہے میں دلائل کا جاننا کافی نہیں اس کا صحیح فہم بھی ضروری ہے یہ ایسی نعمت ہے جو منافق کو نہیں ملتی نفاق کا نقصان جہاں آخرت میں ہے وہی دنیا میں بھی ہے کہ نفاق انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے منافق اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے ان کو بھی سنبھالو ان کو بھی سنبھالو لیکن اس بے اصولی کی وجہ سے وہ حق کو سمجھ نہیں پاتا ہے وہ اعتدال کی رائے اختیار کرنے کے چکر میں سراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا منافقین دو فصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی کہ دونوں میں جائیں اس کو نہیں ہوتا ایک حسن سمسن ولا فکن فدی اچھا اخلاق اچھا کردار اور دین کی گہری سمجھ یہ دونوں چیزیں منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں حديثا کیسے لوگ ہیں یہ ایک بات نہیں سمجھ پاتے ٹھیک سے اور کئی جگہ پر اللہ نے منافقین کے بارے میں سراب سے کہا یعنی کفر انسان کو صحیح سمجھ سے مانے بن جاتا اس میں اور نفاق خصوص ہے وہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے لیکن وہ اصلاح کرنے والے نہیں فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں ان کو اس کا ان کو اس کا شعور نہیں ہے تو یہ جو حالت ہے یہ نفاق میں ہوتی ہے جب آدمی ہر قسم کا فائدہ جمع کرنے کے چکر میں قاعدہ توڑ دیتا ہے تو ایسے انسان کو حق سمجھ میں نہیں آتا ہے حق تب سمجھ میں آتا ہے جب آدمی دل کی گہرائیوں کے ساتھ حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو پہلے سے اپنی طرف سے دل میں کچھ خیالات کی عمارت نہ بنا لے کہ یہ ہوگا تو ہی مانوں گا ورنہ نہیں منافقین اپنے مفاد مفاد کے غلام ہوتے ہیں انہیں معاد کے مقابلے میں دنیا میں مفاد زیادہ پسند ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا چاہتے ہیں لہذا اس لیے ان کو دین کا صحیح فہم نہیں ملتا ہے کیونکہ ان کی سوچ ہمیشہ دنیا کے چشمے سے دیکھتی ہے فائدے کے چشمے سے دیکھتی ہے جس میں فائدہ ہے اس کو لیتے ہیں اور جس میں فائدہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس حق اور باطل کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے فائدہ اور نقصان پروفٹ اور لاس میں وہ سوچتے ہیں اس لیے انہیں حق سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ خواہش علم کے صحیح فہم میں رکاوٹ ہو جاتی ہے دونوں الگ ہیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ہوا کو اور علم کو الگ کیا ہے انسان اگر ہوا والا ہو یعنی خواہشات والا ہو تو علم سے محروم ہو جاتا ہے علم کے صحیح فہم سے محروم ہو جاتا ہے خواہشات دین کے صحیح فہم میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہا کہ سمیان فی منافقین دو قسلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی حسن سمسن ولا فی الدین اچھا اخلاق اچھا کردار اچھا اسوا وہ نہیں بن پاتا ہے اور اسے دین کی گہری سمجھ بھی نہیں ملتی الٹا الٹا ہی سوچتا رہتا ہے اس کو گہرا علم گہرائی کے ساتھ دلائل کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے بلکہ حفاظت علم کا مقصود تفقو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ مرآن سمع منا حدیثا وحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه اللہ تعالیٰ کرو تازہ رکھے سرسبز و شاداب رکھے خوشحال رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے کوئی حدیث سنے اور اسے محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے سنا یاد رکھا پہنچایا پرو بحام ہوا علاق اس لیے کہ بہت سے فکر کی بات کے حاملین اسے ایسوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کے سمجھنے والے ہوتے ہیں ورب حامل میری فکر لے سبھی اور بہت سے فکر کی گہری بات کو لے جانے والے حکمت کی بات کو لے جانے والے خود فقی نہیں ہوتے ہیں خود اتنا گہرا علم رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں خود گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی استعداد ان میں نہیں ہوتی ہے معلومات کی یاد رکھنے کا مقصود بھی یہ ہے کہ پہنچاؤ ایسے تک جو گہرا مطلب اس سے لے سکتا ہو مجرد یاد رکھنا مجرد محفوظ رکھنا مقصود نہیں ہے مقصود ہے کہ لے جا کے پہنچائیں ایسے تک پہنچائیں جو اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو اور اس سے معنی نکال کر لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہو تو ایک ہے حفظ اور ایک ہے تفقو دونوں اگر جمع ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن روایت کے لیے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روایت کے لیے فقی ہونا ضروری نہیں ہے حافظ ہونا ضروری ہے اس بات کا محفوظ رکھنے والا ہونا ضروری ہے کہ بس اس نے یاد رکھا اور پہنچا دیا ایسے تک پہنچا دے جو اس سے معنی نکال سکتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے تو اس ابھی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اونچی چیز تفقو ہے ہاں یہ اپنی جگہ اہم ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے ان کو اگر وہ محفوظ نہ رکھے تو اس تک کہاں سے کہاں سے پہنچے گا لیکن یہ اس سے معنی نکال کر جب امت کی عقیدے میں فقہ میں اخلاق میں اور اسی طرح سے دین کے مختلف معاملات میں رہنمائی کرے گا تو اس سے امت کا فائدہ ہوگا کئی آیا ہم پڑھتے ہیں کئی احادیث ہم پڑھتے ہیں گہرائی کے ساتھ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن اہل ایک ایک حدیث سے کئی کئی باتیں نکالتے ہیں ایک حدیث میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ہم سرکری پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن علماء جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو گہرا ان کے پاس ہوتا ہے اسے کئی باتیں مستمت کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ خود ہی توقع دے دے یہ علماء کی بات ہے لیکن وہ جو فکر کی باتیں ہیں علماء کی صحبت میں رہ کر بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو استعمال کیا وہ ہم جانے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کتاب سنت اور اجماع سب کی دلیل ہے یا یو لدین آمنو یعنی اللہ نے فرمایا یا یو لدین عقی اللہ و اقی رسول من کو ایمان والوں اللہ کی مانو اس کے رسول کی مانو اور تم میں سے اسے تم بھی إِلَى اور رسول اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے رسول کی طرف پھیر دو کا اس میں اجماع کی دلیل ہے کہ اختلاف کی صورت میں پھیرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر اختلاف نہ ہو سب کا اتفاق ہو جائے تو فی نفس ہی خود وہ دلیل ہے دیکھیے ہم کبھی سوچیں اس کو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ خود یہ دلیل ہے اس کی اجماعی کے پھیرنے کے لیے سب کہا گیا ہے جب اختلاف ہو جائے لیکن اگر اختلاف نہ ہو اتفاق ہو جائے تو وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہے اس طرح سے آپ دیکھیں بعض اوقات ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے اہل علم وہاں تک چلے جاتے ہیں کتنی ساری دلیلیں اس پہ دی جا سکتی خود یہ ایک اپنی جگہ عنوان ہے کہ نصوص سے علماء کیسے استعمال کرتے ہیں جو عوام جس سے قاصر ہوتے ہیں نہ صرف دین کے معاملات میں بلکہ تفق دنیا میں بھی ضروری ہے کوئی تاجر ہے کوئی دنیا معاملات میں مشغول ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ دین کا گہرا علم حاصل کرنا علماء کا کام ہے ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں بہت سارے لوگ ایسا سوچتے بھی لیکن آپ بتائیے کہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو دین کے دائرے سے باہر ہے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے سارے حصے زندگی کے اس میں آ جاتے ہیں جن میں سے تجارت بھی ہے ہے اس اس کو اگر سے دنیا قرار دیا جاتا لیکن میں بھی اسلام کی رہنمائی ہے اسی لیے عمر نے خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لا فی سوقنا الا من قد ہمارے بازار میں بیچنے کے لیے وہی آدمی بیٹھے گا جو پہلے دین کی گہری سمجھ حاصل کر چکا لیجئے بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہے تاجر ہے لیکن اس کو بھی پہلے کیا کرنا پڑے گا دین کا گہرا علم حاصل کرنا پڑے گا کم از کم اس معاملے میں جو وہ کر رہا ہے وہ نہ ہو سکتا ہے وہ حرام چیز لا کے بیچ دے ہو سکتا ہے وہ حلال چیز بیچے لیکن معاملے کا طریقہ حرام والا ہو سودی کاروبار ہو لین دین میں وہ حرام طریقہ اپنائیں ایسی شرطیں لگائیں جو حرام ہو لہذا چاہے دنیا میں معاملات ہوں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دین کا علم حاصل کرے اسی اصول کو توڑنے کی وجہ سے ہمارے نکاح ہمارے جنازے ہمارے کھانے پینے ہمارے رہن سہن کتنی چیزوں میں غیر مسلموں کے طور طریقے داخل ہو گئے کیوں ہم نے نہیں جانا کہ اسلام کیا ہے جب اسلام نہیں معلوم تھا تو ہم نے آس پاس کی قوموں کے ساتھ رہ کر ان کے طور طریقے سیکھ لیے پھر ہمارے شادی بیاہ ہمارے جنازے سے لے کے بہت ساری چیزوں میں جاہلیت کی رسمیں آتی برتھ ڈے منانے سے لے کر شادی کی اینیورسریاں منانے سے لے کر اور اس طرح کی کتنی ساری چیزیں جو دوسری قوموں کے نیو ایئر منانے سے لے کر اور اس طرح کے بلکہ نیو ایئر کیا نبی کا برتھ ڈے منانے بھی ہم نے شروع کر دیا ہے دوسری قوموں کے اثرات تھے وہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی کیونکہ ہم نے اپنا دین نہیں سیکھا تو دوسروں نے ہم کو اپنے طریقے سکھا دیے تو دین صرف نماز روزہ حج اور اس طرح کے دوسرے عبادات سے اس سے جڑا ہوا بس اتنا ہی نہیں ہے دین زندگی کے سارے معاملات کو شامل ہے ہر ہر معاملے کے بارے میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے غالباً سفیان یا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے بس میں ہو کہ تو بغیر دلیل کے سر بھی نہ کھجائے تو اس کا اہتمام کر یہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس, اس اصول کو رہی کہ آدمی کا ہر قول اور اس کا عمل اس کی حرکات اور سکنا دلیل کے تابع ہونا چاہیے اس کو وہ دیکھیں کہ دین میں کیا ہے ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے یہ شوق اگر انسان کو ہو تو زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے اور سرات مستقیم پر رہتی ہے نہیں دلیل کی تلاش اگر مشکل لگتی ہے تو بغیر دلیل کے عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے فیصلہ کیسے کرے گا پھر سوچتے رہو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ سب کچھ بتا دیا ہم کو ہم کو تلاش کرنے کے لیے نہیں کہا ہم کو تعمیر کرنے کے لیے کہا آدھا راستہ تو اللہ نے ختم کر دیا ہمارا ورنہ کتنے لوگ غیر مسلم ہیں زندگیاں چلی جاتی ہیں تلاش میں کہ واقعی زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ اچھا طریقہ کیا ہے جس سے چین و سکون ملے بڑھاپا آ جاتا اور تب جا کے اسلام ملتا اور افسوس کرتے کہ ہماری زندگی میں ہم کو پہلے کیوں نہیں ملا یہ بدھسٹ بنا پھر یہ بنا پھر کرسچن تھا پھر یوں ہوا ہوتے ہوتے ہوتے اسلام میں آیا اللہ رب العالمین نے ہم کو دین دیا اتنے اچھے علماء دیے صحیح منہج دیا لیکن ہم سستی اگر کریں اور دین کا علم حاصل نہ کریں تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ انسان کنارے تک آگے ڈوب گیا سب کچھ تھا اس کے پاس موقع تھا اس کے پاس دریا کے پاس رہ کے پیاسا رہ گیا اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے سرتری نہیں اوپری اوپری نہیں زیادہ ڈیپ مت جاؤ ڈوب جاؤ گے جہالت ہے گہرائی کے ساتھ آدمی حاصل کرے دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا زیادہ ڈیپ مت جاؤ ڈوب جاؤ گے ہاں حالانکہ وہاں سوچنا چاہیے دین کے بارے میں سوچتا ہے گہرا علم حاصل کریں اس لیے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہی بیچے گا جو بیچنے سے پہلے تجارت کرنے سے پہلے دین کا گہرا علم حاصل کر لے گا سے معلوم ہوا کہ سلف دنیا معاملات میں بھی تفقوں کی تلقین کرتے تھے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوء الفهم عن الله ورسوله كل اللہ و رسول في الاسلام اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے میں غلطی کر جانا یہ ساری بدعتوں اور گمراہیوں کی اصل اور جڑ ہے جو اسلام کے نام پر پیدا ہوئی اسلام کی تاریخ میں آپ ساری بدعتوں کو گمراہیوں کو دیکھ لیجئے ان کا جائزہ لے لیجئے آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کی اصل جڑ کیا ہے کیوں ایسا ہوا کیوں فرقے گمراہ ہوئے کیوں بدار جنم لی وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ غلط سوچ غلط سمجھنا تو معلوم ہے کہ سمجھنا بہت ضروری ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہتے بل ہوا اصل کل لکھا تھا ولپرو میں نہ صرف بدعت کا معاملہ نہ صرف گمراہی کا معاملہ جو علمی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی بھی وجہ کیا ہے چاہے وہ اصول میں ہو یا فرو میں ہو اس کی وجہ بھی دین کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھنا ہوتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں امام التحاوی اچھے بڑے علماء میں سے لیکن آپ دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اپنے ہدیے میں واقع ہو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اللہ بتی بت کل کلب یا کہ اپنا یعنی کسی کو ہدیہ دیا آدمی اور پھر اس میں واقعی واقع ہو یعنی اس کو واپس لے لیا اس سے خود فائدہ اٹھائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہدیہ دے کر لینا ایسا جیسے کتا اپنی میں واپس طے کرے اور کو چاٹنے لگے امام کہتے سے معلوم ہوتا کہ جائز ہے جبکہ حدیث بتا دی کہ جائز نہیں ہے صحیح نہیں کہتے ہیں کتے کے لیے تو ٹھیک ہے نا وہ ایسے ہی کرتا ہے کتا طے کرتا ہے اس کو چاٹ لیتا ہے تو یہ اس کا معمول ہے تو کہتے یہ برا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوتا ہے اس کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے بھی چلتا ہے عجیب لیکن ان تک وہ زیادتی نہیں پہنچی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بری مثال اس کی نہیں ہو سکتی اب اس زیادتی سے کیا معلوم ہوا یہ اچھا ہے کہ برا ہے برا ہے تو بعض اوقات حدیث کے ترک میں سے ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اگر وہ نہ ہو سامنے تو انسان اس کے سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے ہاں باپ کے لیے اجازت ہے کہ اپنی اولاد کو دے کر اس کے حدیث میں واپس سے اس کو لے لیں اس کی گنجائش ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آپ کو ملے گا تفصیل اس کی آپ ڈھونڈ لیں والدہ نے کہا تھا کہ جاؤ گواہ بناؤ والد صاحب تو اس اب ایک حدیث ہے امام تحاوی اچھے علماء میں سے لیکن اور مشہور کتاب ہے ان کی لیکن شرمان الآثار یا شرط مشکل اچھی عمدہ کتابیں ان کی ہیں حدیث کے معاملے اور گہرا فہم رکھنے والوں میں سے تھے ہاں یہ بات اور ہے کہ بہت سارے مسائل میں ہر چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں صحابہ کے آثار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی منسوخ کرا دیتے ہیں یہ اصول نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اب یہ بھی اصول ہے کیوں خطا ہو گیا اس میں اس کے بعد علماء نے علامہ عبد الحی لکھنوی وغیرہ نے کہا کسی اور کے عمل سے نبی کا عمل منسوخ نہیں کر سکتے رف الدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ صحابی کے عمل سے نبی کا عمل کیسے منسوخ ہو جائے گا تو یہ اصول ہی ٹھیک نہیں ہے تو بعض اوقات انسان صحیح ہونے کے باوجود بھی کبھی اصول میں اور کبھی فروع میں غلطی کر جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پایا صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے انسان کو حد الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دلائل کا صحیح فہم حاصل کرے تو کہتے ہیں کہ سوء الفہم عن اللہ و رسولی اصل کل بدعات و ضلالت نشأت فی الاسلام اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غلط طور پر سمجھنا اس کی سمجھنے میں غلطی کر جانا یہ ہر بدعت اور گمراہی کی بنیاد ہے اصل وجہ ہے جو اسلام کے نام پر پیدا ہوئی اسلام کی تاریخ میں پیدا ہوئی بل ہوا اصل کل ان فل اصول بلکہ وہ ہر خطا کی جڑ ہے چاہے وہ اصول کے باب میں ہو یا فروغ کے باب میں ہو اپنی کتاب کتاب و روح میں انہوں نے بات کی باب نمبر اکیس طالب علم کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ علمی مذاکرہ کرے اکیلا آدمی زیادہ جی نہیں پاتا دم توڑ دیتا لیکن اگر اس کے ساتھ کئی لوگ ہوں جو اسی میدان میں کوشش کر رہے ہوں تو پھر انسان کی ہمت تھوڑی بڑھتی ہے اور عمل آسان ہوتا اکثر آپ دیکھیے ڈرائیونگ کے وقت بھی اگر اکیلا آدمی ہو تو سونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں لوگ ہوں اور سفر میں بات چیت کرتے جائیں تو آدمی کی رات کٹ جاتی ہے اور سفر آسانی سے نکل جاتا ہے ایسے کئی معاملات ہیں جس میں ساتھ میں اگر کچھ لوگ ہوں تو ہمت بنتی ہے انسان کی اور عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے طالب علم کو چاہیے کہ نمبر ایک وہ ساتھ اختیار کرے تو نیک لوگوں جو اس مقصد میں علم کے مقصد میں اس کے ساتھ شریک ہوں اس کے ساتھ ایسے لوگ ہونا چاہیے اور ان کی صحبت اس کی ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی نہیں جو اس سے کہیں کیا فائدہ ہوا بھلا ہوا کسی کا علم حاصل کر کے دیکھ مولویوں کو سب پریشان ہیں اب اس کی بھی ہمت توڑ دی اور اس کو لگا دیا دنیا میں آ ہمارے ساتھ دکان پہ بیٹھ کچھ پیسہ تو کمائے گا علم کے میدان سے ہٹا کے اس کو کام کیا کر دیا بنیا بنا دیا نبیوں والا کام چھوڑا کے بنیوں والا کام میں لگا دیا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جو علم کی علماء کی ناقدری کرتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں خاص کر کے کے اقوانی قسم لوگوں سے سے ان دور رہیں ایسے لوگ جو یہ علم علم گہرا ہے ہے آئے در یہ سب چھوڑ دو یاد کریں گے دور رہیں ایسے لوگوں سے وہ خود بھی کرتے نہیں دوسروں کو بھی کراتے نہیں صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات دوسروں کو لٹکا دیتے ہیں خود چھوڑ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اچھے اچھے دوست ہونا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلیل آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم میں سے ہر انسان دیکھ لے وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوستی اور دین کا گہرا تعلق ہے اور دین کا انسان پر اثر ہوتا ہے دوست کے دین کا انسان پر اثر ہوتا ہے یعنی اس کا جو جینے کا طریقہ ہے اس کی جو سوچ ہے اس سے یہ متاثر ہوتا ہے اور یاد رکھے ترقی مشکل ہے زوال آسان ہے آدمی سوچے کہ چلو ٹھیک ہے میں دیکھوں یہ برے ہیں ان کے ساتھ رہتا ہوں میں ان کو سدھار لوں جان ایک اچھا بچہ ہے اگر وہ ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ میں رہے گا تو آپ کیا بولیں گے اس کو ہاں ہاں اس کے ساتھ رہے اس کو اس کو بولیں گے آپ پہلی فرصت میں گھر کے اندر آ بالکل نہیں اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ میں کیوں اس لیے کہ دوست گھسیٹ لے جاتا کنویں میں گڑے میں کھائی میں زوال کی طرف زیادہ جانا آسان ہوتا ہے برائیوں کی طرف جانا زیادہ آسان ہوتا ہے کوئی نیک انسان دوسروں کو نکال کے لائے گمراہی سے زیادہ مشکل ہے لیکن کوئی برا آدمی اچھے کو گھسیٹ کے لے جائے برائیوں میں یہ زیادہ آسان ہے بھائی پہاڑ کے اوپر سے آپ کوئی چیز پھینکو کہا جاتی اوپر پہاڑ پہ جانے کے لیے آپ کو بہت محنت لگتی ہے دس ہزار سیڑھیاں اوپر جانا ہے آپ بتائیے اوپر جانے تک کمر کا حال کیا ہوتا ہے اوپر جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے عام طور سے آدمی کیا بولتا ہے اوپر جانا ہے اگر پانچویں منزل پہ تو اس کے لیے لفٹ ہے آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیڑھیوں سے آ سکتے ہیں کیوں نیچے آنا آسان ہے اوپر جانا مشکل ہے تقوا مشکل ہے لیکن حرام کی طرف جانا گناہوں کی طرف جانا آزادی کی طرف جانا عباہت کی طرف جانا بہت آسان ہے اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے اس کے لیے صرف گرنا پڑتا ہے اس لیے ہوا کو ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہوئی بھی صاحب ہی بنا خواہش کو خواہش کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نیچے جاتی ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے اسفل میں لے کے جاتی ہے خواہش پرست ایسا دوست جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے آپ کو بھی اپنے ساتھ کھائی میں لے کے جائے گا جہنم کی دور رہنا اس سے نہیں میں کوشش کر رہا اس پہ محنت کر رہا اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہا علماء ہیں بیٹھے ہوئے تو مت کر رہا تو اس کو پکڑ کے علماء کے پاس لا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں میں اس سے ڈیبیٹ کر رہا عالم صاحب دلیل کیا ہے اس کی بتاؤ ذرا پیٹ ادھر اس کو لے کے آئے گا نہیں کرنا ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے منکرین حدیث کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کو سدھارنے کے لیے خود نیم منکر حدیث بن گئے مشروط مشروط انکار حدیث میں ساری حدیث مانتا ہوں لیکن وہ نہیں مانتا جو قرآن سے ٹکراتی پوری طرح نہیں بن رہا لیکن کہیں نہ کہیں جاتی منکر حدیث بنتا ہے شیعہ کے ساتھ بیعت کر رہا ہے اہل بیت کی محبت کے نام سے پھر صحابہ کے ساتھ میں بد زبانی کرنے لگ جاتا ہے لوگوں کو دہشت گردی سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرتا ہے کچھ وقت کے بعد اس کے ذہن پر ہی وہی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نا وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ بنائے سلام سلام ٹھیک ہے ایک حد تک لیکن جو لوگ گمراہ ہیں ان سے دور رہے حالانکہ ہاں، اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بہت ہی زیادہ باریکی کرے عام لوگوں کے ساتھ میں اس کا منت صحیح نہیں ہے دیکھیں گے چیک کریں گے عام لوگوں کی بات الگ ہے اور گمراہ لوگوں کی بات الگ ہے اگر آپ عام لوگوں سے دور ہو جاؤ گے ان کو جوڑنے کی دین سے کوشش نہیں کرو گے لیکن شکاری اور شکار میں فرق ہوتا شکاری سے دور رہیے لیکن جو بیچارہ شکار ہو رہا اس کو بچانے کی کوشش کیجیے سب سے آپ کٹ جائیں گے اگر لفظ منہج کا استعمال کر کے تو مشکل ہوگا بچائے گا کون لوگوں کو عام لوگ جو ہیں جو بہت اسٹڈی کرنے والے فائٹر پلینس نہیں ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو سکھائیے سمجھائیے ان سے قریب ہوئیے ان سے دور مت ہوئیے ان کو گمراہ قرار دے کر آپ ان کی تفسیر کر کے تبدیل کر کے تفصیل کر کے ان سے دور ہو جائیں رشتے ناطے سب توڑ دیں ملاقات بھی نہیں سلام کا جواب بھی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے شیخ البانی نے بھی اس سے منع کیا ہے عام لوگوں کا معاملہ الگ ہے اور بزار کے دائیوں کا معاملہ الگ ہے اسی لیے امام البربہاری کے بارے میں آپ دیکھیے محمد زبیر میں پاکستان کے ڈاکٹر محمد زبیر بولنے میں غلطی کر گئے امام البر بہاری کے جو جملے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں اہل بدعت کے بارے میں سے مراد صاحب بدعت اور بدعت پھیلانے والا کہا ایسا کریں گے تو سب مشکل ہو جائے گا اور ان کی کتاب کو غلط بول دیا بعض اوقات غلط سمجھنے کی وجہ سے آدمی غلطی کرتا ہے آپ عام لوگوں کے قریب رہیں ان سے شفقت سے پیش آئیں ان کو سمجھائیں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں اور علماء سے جوڑیں آپ ہاں ایسے جو لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں اور جو یہاں وہاں سے جوڑ توڑ کے لاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں آپ ان سے دور رہیے ہم نہیں لڑتے آپ سے بھائی آپ علماء کے پاس جاؤ بیٹھے آپ کے لیے یہ بھی یاد رکھیں تو یہ فرق یاد رکھیں عام انسان اور ایسا آدمی جو یا تو ان کا کوئی گرو ہو یا اس کا کوئی شیشیہ ہو ان سے دور رہیے آپ لیکن پبلک جو ہوتی ہے پبلک سے آپ قریب رہیں اس کو جوڑنے کی کوشش کریں ورنہ آپ سب کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے گمراہی بڑھ جائے گی صرف اپنے آپ کو بچائیں گے چادر لے کے لوگوں کو آپ حق سے جوڑنے کی کوشش کریں تو کہا کہ ارج الدین خلیلی ہی فلیم تو رحتوں کو میں قول آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر آدمی دیکھ لیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے تو کسی سے تعلقات بڑھانے سے پہلے دیکھ لیں اس کا عقیدہ اس کا منحص اس کے حالات اس کے اخلاق نہیں دور رہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے صحبت صحیح ہونا چاہیے سارا سیکھ کے بھی بعض اوقات آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ صحبت غلط ہوتی ہے ان کے افکار اس میں آ جاتے ہیں خلل پیدا ہو جاتا بعض اوقات وہ اس کو کنوینس نہیں کرتا دیکھیے یاد رکھیں میری بات کو ایک گمراہ آدمی آپ کو کنوینس نہیں کرتا ہے اپنے عقیدے میں لیکن آپ کے عقیدے میں کنفیوز کر دیتا ہے کنوینس اور کنفیوز تو آپ کو کنوینس نہیں کر سکتا ہے اپنے فکر میں لیکن آپ کی دلائل میں آپ کی فکر میں آپ کو کنفیوز کر دیتا ہوں تو آدمی نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا ہے لہذا برے دوستوں سے دور رہیں صالحین کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے نیک لوگ جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ہوں با اخلاق ہوں متقی پرہیزگار ہوں عبادت گزار ہوں صحیح منہج والے ہوں ان کے ساتھ تھوڑی دیر کا بیٹھنا بھی مفید ہوتا ہے اشاک کہتے ہیں کنہ ادا دخل نہ اور یہ علماء حق کی مثال اور ان کی علامات میں سے ہے کہتے ہیں کہ ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ان کے گھر پہ یا ان کے پاس جاتے اور جب ان کے پاس بیٹھ کے وہاں سے نکلتے تو ہماری نگاہوں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ان کے ساتھ بیٹھنے کا اثر ہی ہوتا کہ ہمارے دل دنیا کی عظمت سے خالی ہو جاتے ہیں آخرت کی عظمت اللہ کی عظمت دین کی عظمت ہمارے دلوں میں سما جاتی اور دنیا ہماری نگاہوں سے گر جاتی دل میں دنیا کی عظمت ہونا مال دولت عزت شرف یہاں کی چیزیں یہی بھی دماغ پہ چھائے رہنا یہ اچھا نہیں ہے انسان کو حق کے معاملے میں اس کے قدم ڈگمگا دیتی ہے لیکن انسان کی نگاہ میں اگر دین سب سے بڑا ہو حق سب سے بڑا ہو اللہ اس کے نزدیک سب سے بڑا ہو تو ایسا آدمی ایسا آدمی کبھی ڈگمگاتا نہیں وہ کب بر اللہ کی بڑائی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے اور وہاں بیٹھ کے پھر نکلتے مسجد سے تو دنیا کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی تھی تو صالحین کے صحبت سے دل پاک ہوتے ہیں دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بری صحبت کا کیا نقصان ہے آخرت میں آدمی گا اکثر یہاں معلوم بھی نہیں پڑتا بعض اوقات تو معلوم پڑتا ہے خصوصاً اخلاقی بگاڑ کے اعتبار سے یہی معلوم پڑتا ہے شرابی دوست کے ساتھ رہا پیتے پیتے پینے والا بنا دیکھتے دیکھتے دیکھنے والا بنا اور اس کے بعد پھر شراب اتنی پیا پھر لیور خراب کڈنی خراب اسکن خراب اور بیماریوں کا شکار ہو گیا اور بعد میں سمجھ میں آیا کہ پنا کے ساتھ ایک بار پیا تھا اس کے بعد جو عادت لگ گئی ڈرگس کی تو وہ لگی گئی اب وہ چھوڑ دیا لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کیا اس کی وجہ سے ایسا ہو لیکن اب کیا اتنی دیر ہو چکی ہے کہ زندگی پوری جسم پورا بیماریوں کا گھوسنا بن گیا تو صحبت بری نقصان دیتی ہے کبھی ہی میں معلوم پڑتا ہے کبھی آخرت ہی میں معلوم پڑتا ہے اہل بدعات اہل شرک گمراہی والے دنیا میں ہمیشہ ان کے ساتھ آدمی رہتا ہے ان کی جیسا بن جاتا ہے پھر مرنے تک اسی فکر پر قائم رہتا ہے مرنے کے بعد آخرت میں معلوم ہوتا ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے وہ یوم قیامت کے دن ظالم گناہگار حق کو چھوڑنے والا ایسا انسان اپنا ہاتھ چبا جائے گا افسوس سے آگے دیکھیے غصے میں کاٹتا ہے بچوں کو دیکھیے آپ بڑوں کو بھی بعض اوقات دیکھیں گے آپ اپنے منہ مار دیں گے کاٹیں گے اپنے ہاتھ چبا جائیں گے وہ یوم آپ ظالم ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا قیامت کے دن یقول یا علی تری تخت تمہار رسول سبیلا کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی ہے یا ویلتا لئی تنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میری بربادی کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا سلیلی کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل اپنا دوست نہ بناتا ہے لقد ابل بعد جاءنی اللہ کی طرف سے نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا وہ کا للانسان شیطان اور شیطان تو انسان کو گھاٹے ہی میں ڈالنے والا ہے خسارے ہی میں ڈالتا ہے کبھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے فائدہ دکھاتا ہے لیکن نقصان کراتا ہے اس کی باتوں میں آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اللہ کی بات چھوڑ کے شیطان کی بات کے پیچھے جائے چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو جنات میں سے ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو گمراہ لیڈر گمراہ علماء علماء سو یا ان کے چہرے چپاٹے ان کے پیچھے نہیں جانا ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہے باتیں کتنی خوشنما کیوں نہ ہو اکثر زہریلا صاحب جو ہوتا ہے بہت رنگ برنگی ہوتا ہے کلرفل ہوتا ہے بہت اٹریکٹو ہوتا ہے آدمی اس کے رنگ کو دیکھ کے دھوکا کھا لیتا ہے اور وہ ڈس لیتا ہے اس کو خوشنما چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑنا سیدھے سادے وہی چودہ سو سال پرانا والا دن اسی پہ چلنا وہی اپنا سیدھا سادہ دن وہی اچھا ہے نئے نئے بہاریں اور نئی نئی چیزیں بچنا ہے ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جن کی باتیں جو ہے گلدستے کی طرح خوشنما ہو سیدھا سادہ دین اللہ کو وہی اچھا بعض اوقات لوگ بولتے ہیں نا ارے اپنی علماء کی بات سے اتنا اثر نہیں ہوتا فلاں کی بات سنے تو رونا آتا اور رو اور رو اس بات پہ رو کہ تجھ کو حق سن کے رونا نہیں آتا اور باطل سن کے رونا آتا ہے حق کا اثر تیرے دل پر نہیں پڑ رہا ہے اور باطل کا اثر پڑ رہا ہے بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے گھر والوں سے کیا بولتا ہے کھانا کڑوا کیوں بنا رہے تم لوگ کھانا کڑوا لگ رہا ہے کھانا صحیح نہیں سلو کرتے بیٹا کھانا صحیح ہے تیری زبان بخار کی وجہ سے اس میں کڑواٹ تجھ کو محسوس ہو رہی ہے پرابلم تیرے میں کھانے میں نہیں ہے کیا پرابلم ہے تو بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے جیسے زبان صحیح ذائقہ محسوس نہیں کرتی ہے اسی طرح سے جب دل بیمار ہو جائے تو حق کی بات بھی کڑوی لگنے لگتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا اور اس میں مزہ نہیں آتا تو یہ دلوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اہل علم کی حق بات اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اور اہل باطل کی بات کا اثر ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ گول مول کر کے جو بتاتے ہیں وہ مزہ آتا ہے اس کے اندر چٹپٹی باتوں میں مزہ آتا ہے حق سیدھا سادہ ہوتا ہے اس کو زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حق کو زیادہ اضافوں کی ضرورت نہیں ہوتی مزین کرنے کی اور اس کو نقش نگاری کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی ذات میں کافی ہوتا ہے اس کو کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھنے والے کی نگاہ کہ اس کے لیے وہ کافی ہے یا اس کو جھومری چاہیے تو بیمار ذہن اکثر سیدھے سادھے حق کو نہیں لیتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے جو گم رہا ہے ان کی خوشنما باتوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے لیکن قیامت کے دن ایسے لوگ اپنا ہاتھ چبائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما کہ کہیں ہم ان میں نہ ہوں تو بری صحبت سے بچیں طالب علم کو چاہیے کہ بری صحبت سے بچیں عبداللہ ابن برائدہ کہتے ہیں قال علی علی رضی اللہ عنہ تذاوروا وتذاکروا هذا الحدیث ایک دوسرے سے ملنے جاؤ ایک دوسرے کی زیارت کرو آپس میں ملاقاتیں کرو وہ تدا کرو حاضر حدیث اور آپس میں اس حدیث کا مذاکرہ کیا جب بھی ملیں بیٹھیں تو پھر اللہ اس کے رسول کی بات اس مجلس میں آئے تذکرہ آئے دین کی باتوں کا تدا کرو حاضر حدیث حبیب إِلَّمْ درست علم کو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا علم دھندلا ہو جائے گا علم دھندلا ہو جاتا ہے علم کی گفتگو ختم ہونے سے بعض اوقات ہم سب سمجھتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہی ہے نا تو اس کا بار بار تذکرہ کیا کرنا نہیں دھیرے دھیرے ذہن سے نکل جائے گا توحید ہو گئی نا ہم کتنے بار توحید مرنے تک مرنے تک توحید مرتے وقت کیا کرانا گا کہ مرے گا زندگی میں تو توحید بونا میں ہاں مرتے ہو کیا کرے گا غزل گائے آئے گا من کان آخر کلام ہی من کان آخر کلام ہی لا جنہ اسلام میں آتا تو کیا بولنا ہے اس نے پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے اسلام میں آنے والے کے لیے اشحد اللہ اللہ الہ الا وہی کلمہ ہے دنیا سے جا رہا تو کیا بول کے جانا ہے وعلیکم السلام یاد کیا بولے گا کیا وہ دنیا سے جاتے وقت بھی اس کو یہی بولنا ہے شروع میں بھی وہی اور اینڈ تک بولنا ہے اس کو اب شروع میں تو بولا تھا بیچ میں بھول گیا تو کیسا ہوگا چلے گا اس لیے اس کو بار بار توحید یاد دلانا توحید چلتی رہے گی ہمیشہ ہمارے بعض احباب بولتے ہیں ایک دورہ علمیاں ہو گئے نا توحید کا پھر وہی ایک کتاب پڑھے نا توحید پہ پھر وہی خالی علماء بدل رہے کتاب توحید کی آ رہی بار مرنے تک مرنے تک توحید سیکھتے رہنا چاہیے دیکھیے تیرہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی صحابہ کو یہاں تک کہ حضرت بلال جیسے لوگ تھے وہاں پر جو جتنا پیٹو گے احد بولتے تھے لیکن پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی تو سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا ہو سورہ آل عمران نازل ہو رہی اللہ لا الہ الا ہو کیوں بھائی توحید نہیں صحیح لوگوں کی بار بار تکرار ہے آپ قرآن آپ پڑھتے چلے جائیے توحید بار بار ملے گی سورت الحشر آپ پڑھیے واللہ اللہ الا ہو آپ کو ہر جگہ ملے گا جو توحید سے تھک جائے اس کا دل بیمار ہے توحید سے تھکنا نہیں کرنا تو علم دھندلا نہیں ہونا چاہیے جو جتنا ضروری ہے اس کی اتنی تکرار ہونا چاہیے تکرار سے دلوں میں استقرار ہوتا ہے بار بار آپ ریپیٹ کریں گے بسے گا دل میں وہ بات بس جاتی ہے جس کی بار بار جو ریپیٹ ہوتی ہے تو کہا کہ تدا اور تدا کرو بعض لوگ بولتے خالی قرآن حدیث حدیث حدیث حدیث میں صحیح رہتا ضعیف رہتا اس کے اندر پھر ترک رہتے راوی رہتا آسمان رجال جال کا علم اس میں پھر اس کے اندر یہ بہت باریک ہے بھائی قرآن کیسا ہے قرآن بہت اچھا لگتا ہے نہ اس میں صحیح ہے نہ اس میں ضعیف ہے نہ اس میں کچھ ہے ہم صرف قرآن کو پکڑ کے چلیں گے تو کتنا اچھا ہوگا بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا کیونکہ سمجھے گا ہی نہیں کیا ہے اس میں اگر صرف قرآن پڑھے گا نہیں سمجھے گا کیوں اس لیے کہ آسام پہ کیسے عمل کرے سمجھ میں نہیں آئے گا الم طور پر اور اب تو کبھی اچھا ہاتھی والے برے رہتے کیا تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جتنے ہاتھی والے کیرلا میں سب کو کتاب دے دو ہاتھی جتنے افریقہ والے ہاتھی والے سب چھوڑو ہاتھیوں کو ہاتھی والوں کے لیے عذاب ہے سمجھ میں آئے گا موٹی آئے تو بھی نہیں سمجھ پائے گا ان جمع لکم فخشو کون لوگ ہیں فلیا بدور آدل بھائی کون سا گھر افریقہ میں ہے امریکہ میں کہاں گھر کیسے معلوم پڑے گا اس کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا تفاصیر کی طرف اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں دو مہینے میں ٹو پورا قرآن ختم ماشاء اللہ ایسے لوگ زیادہ مصیبت کھڑی کرتے ہیں کیونکہ جس کو معلوم ہے میرے کو نہیں معلوم وہ بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان ہے جس کو لگتا ہے آپ تو مجھ کو قرآن کے ایٹی پرسینٹ ورڈ معلوم پڑ گئے ہاں لیکن تو قرآن سے اتنا ہی دور ہے جتنا دوسرے دور ہیں اور تجھ کو معلوم نہیں ہے ابھی کہ تجھ کو نہیں معلوم ہے اور ہم کو معلوم تجھ کو نہیں معلوم کہ تجھ کو نہیں معلوم لیکن اس کو نہیں معلوم بعض اوقات وہ اسی بھرم میں رہتا ہے کہ میں جان پاؤں لیکن نہیں معلوم رہتا اس کو اس لیے کئی آیتوں کا غلط مطلب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ رب بک رہتا اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ گیا یقین آ گیا مجھ کو اب یہ عبادت کرنے کی ضرورت بتائیے ترجمہ کیا ہے فعبد فا تو اعبد عبادت کر رب کا رب کا تیرے رب کی تیرا رب رب کا حتی یہاں تک کہ یتی کا آ جائے تجھ کو الیقین یقین ماشاء اللہ ورڈ ورڈ ٹو پورا صحیح ہو گیا کیا اگر صحیح تفسیر معلوم نہ ہو گھبراہ ہو جائے گا اور صوفیوں نے یہی کیا ہے ہم کو یقین آ گیا ہم ہم کی عبادت بابا پہنچے ہوئے بابا کو یقین یقین کے مرتبے کو پہنچے ہوئے ہوں اب عبادت نہیں لکھیں تو چلتا ہے یہ چیز یہاں یقین سے مراد کیا ہے سلف نے کہا یقین سے مراد موت ہے اس لیے کہ دوسری جگہ ہے حتا اتان نل یقین ہم اسی بھرم میں پڑے رہے یہاں تک کہ ہم کو یقین یعنی یقینی چیز موت آ گئی جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا اللہ کو نہیں ماننے والے بھی موت کو مانتے ہیں ہاں موت آتی تو یہاں یقین سے مراد یقینی چیز موت ہے اپنے رب کی دیکھیے ایک چیز جو موت تک عبادت کرنے کا حکم دینے والی آیت ہے وہ یقین آنے کے بعد عبادت چھڑانے کا ذریعہ بن جاتی ہے نہیں سمجھے گا گڑبڑ ہوگی صرف قرآن نہیں حدیث بھی صرف قرآن نہیں حدیث بھی اہل حدیث کا مطلب قرآن نہیں والے نہیں ہوتا بعض بولتے ہیں اہل حدیث اہل قرآن والے حدیث کیوں نہیں بولتے تم لوگ اہل حدیث کا مطلب یہ تھا قرآن تو سبھی مانتے حدیث ماننے نہیں ماننے والے لوگ ہیں اور رائے کے مقابلے میں حدیث علم کلام کے مقابلے میں حدیث ہم حدیث کے پابند ہیں قرآن کے سمجھنے میں نبوی رہنمائی کے پابند ہیں قرآن تو مانتے ہی سبھی مانتے ہیں یہ نسبی تفریح ہے یہ نسبت کی وجہ سے کہ بعض لوگ اہل رائے ہیں اہل کلام ہیں ہم اہل حدیث ہیں یہ قرآن نہیں اور صرف حدیث نہیں ہے ہم قرآن بھی مانتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں قرآن کے بارے میں استدلال میں قرآن کی آیتیں بھی ذکر کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ حدیث کو بھی ضروری سمجھتے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپس میں ملو جلو اور حدیث کا مذاکرہ کرو اگر تم نہیں کرو گے تو حدیث یہ علم پرانا ہو جائے گا دھندلا ہو جائے گا اور دھندلا ہو جائے تو مٹ جاتا ہے اسی طرح سے القما رحم اللہ فرماتے احیاء العلم المذاکرہ علم کا زندہ رکھنا یا زندہ کرنا یہ مذاکرہ ہے بار بار باتیں ڈسکشن میں آئیں احادیث آیات باتیں دین کی علماء کے اقوال مسائل اصول یہ ڈسکشن میں آتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے ورنہ بھول جاتے ہیں بار بار جس کا نام آتا اس کا نام بولتے لیکن کبھی کبھی کوئی ملتا ہو اس کا نام یاد آتا زبان پہ آ رہا لیکن نہیں آ رہا کیوں روٹیشن میں نہیں ہوں بار بار ملنے والوں میں سے نہیں ہے آدمی کو پہچانتا چہرے سے پہچانتا نام سے نہیں پہچانتا ایسے ہی ہوتا ہے نام ہی نہیں آ رہا ملا ہوا کیونکہ بار بار نہیں ملتا ہے جن سے بار بار ملتا ہے ان کا نام یاد ہوتا ہے اپنے بچوں کا نام بولتا بیٹے کا نام کیا تھا تھوڑا وقت دو کچھ کو بولتا کوئی آدمی سارے بچوں کا پٹ پٹ پٹ نام بتا دیتا آدمی تو جو بار بار ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے جو کبھی کبھی ہوتا ہے اس اس کے کے امکانات پڑ جاتے ہیں تو علم کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے تو ہمارے کچھ ایسا حلقہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی صورتیں احادیث اور کچھ بنیادی باتیں دین کی ان کا مذاکرہ کرتے رہیں گھروں میں ہم اس کو کریں دو صحباب کے ساتھ کریں یہ نہ سمجھے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے بعض اوقات پتا چلتا نہیں معلوم ہے بعض اوقات جب پردہ ہٹتا ہے تو معلوم پڑتا نہیں معلوم ہے کہ میں تو سمجھتا رہا کہ بیوی کو آتا آتا لیکن نہیں اس کو میں تو یہی سمجھتا رہا کہ گھر میں سکھا کے بھیجوں گی لیکن اس کو اب تک نہیں آتا غلط پڑتی ہے میں نے کبھی پوچھا نہیں اس نے کبھی بتایا نہیں ہم سمجھتے رہے آتا ہے نہیں آتا ہے تو ہم بعض اوقات اتنے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ حسن زن سے اتنا کام لیتے کہ امتحان ہی نہیں لیتے دیکھو دیکھیے گھر پہ جا کے ایک ٹیسٹ لیجئے آپ کا بھی ہوگا بہت ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی اور ہم سمجھ رہتے ہیں کہ فلاں کو معلوم ہے اس کو نہیں معلوم اور وہ سمجھ رہا ہم کو معلوم ہم کو نہیں معلوم اس لیے علم کا مذاکرہ کرنا یہ جہالت سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے باب نمبر بائیس جدال اور خصومات سے اجتناب علم کا مقصد یہ نہیں کہ آپ حجت بازی کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو چمکائیں علم کا مقصد عمل ہے اپنی اور دوسروں کی اصلاح ہے اور دوسروں کو ہرانا مقصود نہیں ہے ان کو بچانا مقصود ہے جہنم سے بچانا گمراہی سے بچانا جہالت سے نکالنا ان پر اپنی توقیت ثابت کرنا علم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ سارے لوگوں میں ثابت ہو جائے کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے یہ مقصود علم کا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد كانوا عليه الا الجدل کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ حجت بازی میں پڑ جاتی ہے اسے حجت بازی دے دی جاتی ہے ہر بات پہ بحث ہر بات پہ ڈیبیٹ ہر بات پہ لڑنا آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنا جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ضد بھی آتی ہے اور انکار بھی آتا ہے پھر حق سامنے آنے کے بعد بھی جیتنے کا شوق مارنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور گھمنڈ کی وجہ سے آدمی صحیح کو غلط اور غلط کو جیتنے کے چکر میں کرنے والا بن جاتا ہے تحریف وہیں سے جنم لیتی ہے آپ کتنے مناظرے آپ دیکھیے اب شاید یہ لطیفہ اور اگل میں کتنا سچ ہے وہ ایک مناظر صاحب مناظرے میں بول دیے اگر میں ہار گیا تو میری بیوی کو طلاق بیوی سے بات ہوئی کئی دنوں کا مناظرہ تھا بولے آپ ایسا کیسا بول دیے آپ کے مناظر اور نقصان ہمارا آپ بول دیا ہار گئے تو بیوی کو طلاق تو میرا نقصان کیوں کر رہے آپ آپ ہارو گے نا طلاق ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا میری زندگی کیوں گاؤں پہ لگایا اللہ کی بندی میں مانوں گا تو ہاروں گا نا میں مانوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے مناظر کا مزاج اکثر ایسا ہوتا ہے ماننا نہیں ماننا نہیں بعض کی کھال نکالتے نکالتے بعض اوقات مقدمات میں ہی مناظرہ ختم ہوتا ہے جھگڑے پر عام طور سے اس میں گھمن فخر اپنی بڑائی ضد تحریر مکر و فریب یہ ساری چیزیں اس طرح کے مزاج میں آ جاتی نہیں جانا ہوتا بے وجہ مناظروں کا مزاج اچھا نہیں وہ ایک مجبوری ہے جو بعض اوقات جو دوائیوں سے کام نہیں چل رہا اس کو آپریشن سے کرنا پڑتا ہے وہ مجبوری ہے اور وہ کرنے والا ہر آدمی خست کو بلا سکتے آپ چل رہے بھائی آپریشن کرنا ہے کاٹنے آتا نا تیرے کو ہاں چل لے جا سکتے آپ خست کو اس کے لیے ڈاکٹر رہتا اس کو برابر ہوتا ہے کیسا جوڑنا ہے ورنہ کاٹ تو صاحب آگے کا کام ان کو نہیں آتا ہم کاٹ سکتے لیکن جوڑ نہیں سکتے ہم بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جاتا ہے نوجوان بولے حق کا جھنڈا گاڑ کے آئیں گے مفتی صاحب سے بحث کریں گے بلایا انہوں نے گھر پہ آؤ بات کرنا ہے گیا وہاں پہ پلا مسئلے پر کنڈے پر جھنڈے پر ہاں ہاتھ باندھنے پر ہاتھ چھوڑنے پر اور رکھ دیا عربی کتاب سامنے بخاری ہے نا آپ کی کتاب آپ ہاں، بخاری ہماری دو دلیل اس میں سے ٹرانسلیشن والی نہیں ہے تو کیا بخاری اردو میں ہوتی ہے کیا پڑھو تم بخاری سے دلیل دینے والے تھے نا یہ لو بخاری بولے میری والی میری تیری کیا ہے یہ بخاری بخاری ہے یہ سعودی عرب میں چھپی ہے عربی والی ہے دو جواب لیکن دو منٹ دیں گے فون نکالتا برابر رات کے دو بجے میں مولوی صاحب کو فون کرتا ہے پہلے تو اٹھاتے نہیں جلدی تو نیند میں اٹھ کے ہاں کیا بات ہے ذرا مونی صاحب ایک اٹک گیا معاملہ ذرا بہت ضروری معاملہ ذرا آتے گئے آپ آنا ہے بھائی بولے یہاں میں بیٹھا ہوں مونی صاحب کے پاس ایک بریل عالم کے پاس بیٹھا ہوں تھوڑا بحث کرنا ہے آپ آتے بولے کائیں کی بحث اور کائیں کیا بیچارے بیمار پڑے ہوئے دو دن سے ان کو پوچھنے یہ بھی نہیں تھا ان کا فون یہ نہیں اٹھایا ان کو پکڑ رہا ہے بھائی میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ تیرا جھگڑا تیری جنگ میں جی- میں آگے جاری کروں نہیں جھگڑا تو چھیڑ دیا اور میں آپریشن آدھا تو خراب کر دیا اور اس کے بعد سے میں بچاؤ آپریشن کروں نہیں کر سکتا ایسے رہتے عالم لوگ وقت پہ کام نہیں آتے تو کام کیوں کیا جو تیرا نہیں ہے غیر اہلی ہیلسہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں تو قیامت ہی کا انتظار کرو تو ایسے لوگ اس میدان میں کود جائیں جن کا میدان نہیں ہے خاص کر کے مناظر اور اس میں شوق کیوں ہوتا ہے جیتنے کا شوق ہوتا ہے اس میں اکثر وہ اسٹار بن جاتا ہے علاقے کا چار عالموں کو چپ کر دیا میں ان کو ڈیبیٹ میں ہرا دیا میں تو بعض جو ڈیبیٹ والے ہوتے ہیں اکثر ان میں گھمنڈ پایا جاتا ہے پاور ان کے اندر بنوانے کا مزاج ہوتا ہے سمجھانے کا کم ہوتا ہے نبیوں کے ہاں سمجھانے کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کو بچانے کا مزاج ہوتا ہے ڈیبیٹ والا کسی طرح اس کو غلط ثابت کر دو تاکہ تالیاں بجیں تالیاں ضرور بجنا چاہیے جب تک تالیاں ختم نہیں ہوتی میں آگے بات نہیں کروں گا کیونکہ میں انجوائے کر رہا ہوں ٹیکنگ اٹ ان یہ ساری خرافات ہیں اس سے بچنا چاہیے انبیاء لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے دین سمجھانے کے لیے آتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں لیکن جب انسان میں جیتنے کا مزاج آ جائے لڑنے کا مزاج آ جائے اور لڑاکو بن جائے اس سے خیر کی امید نہیں رکھی رکھی جا سکتی ہے پھر آپ نے آیت پڑھی تم مطلب بلوم قوم انہوں نے آپ سے بات محض جدل کے طور پر کہی بلکہ یہ لڑاکو لوگ ہیں قریش کے بارے میں آپ نے اللہ نے فرمایا یہ لڑنے والے ہی لوگ ہیں آپ سے جو بھی بات کر رہے ہیں یہ بس یہ آرگیومنٹ کے طور پر کر رہے ہیں لڑنے کے لیے کر رہے ہیں لڑاکو لوگ نہیں ہے ماننے کا مزاج نہیں ہے تو اس حدیث سے جس کو امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا معلوم ہوتا ہے کہ لڑا حجت بازی کے مزاج کے نتیجے میں گمراہی آتی ہے ہدایت کے بعد گمراہی کیسے آتی ہے جب قوم باری باری باتوں میں بیت اور حجت کرنے لگ جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حجت بازی والا مزاج نہ رکھیں اوزائی رحم اللہ کہتے ہیں اراد اللہ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں حجت بازی میں جدل میں ڈیبیٹ میں پھنسا دیتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے یعنی ان کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں عملی زندگی میں بالکل زیرو ہوں گے لیکن سٹار ہوں گے وہ پوری قوم کے کہ حجت بہت کرتا ہے بلاؤ اس کو بلاؤ اس کو داڑھی نہیں ہے اور وہ ٹکنے سے نیچے پہنتا پجامہ اور سگریٹ بھی پیتا لیکن ڈیبیٹ بہت بھاری کرتا وہ اس کا ہی کام ہے وہ آتا بالکل ایک تیار ہو کے آتا دولا اور پھر وہ بیٹھ کے بتا بولو کیا ہے حجت کرتا ہو جو قوم ایسی ہو جائے یہ گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے حق کا دفاع اہل حق کرتے ہیں بگاڑ سدھار نہیں لاتا ہے سدھار لانے کے لیے سدھار ہی کو لینا چاہیے خیر کے ذریعے سے خیر آتی ہے لہذا یہ مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں جدل میں مبتلا کر دیتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے یہ بری علامت ہے کہ انسان آمان سے دور ہو جائے اور ڈیبیٹس میں پڑ جائے یہ اچھی بات نہیں ہے جو چیز دوسروں کو منوانے کے لیے لڑ رہا تو اس کو عمل کرنے میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے تیرے لیے رکاوٹ کیا ہے اس سے حجت کر کے بنوا کے عمل کروانا چاہ رہا نا تو خود کیوں نہیں کر رہا اکثر ڈیبیٹ کرنے والوں کی خود زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ان کے مقاصد ہی ہو جاتے ہیں لوگوں سے بیٹھ کر کے جیتنا بچے ان سے یہ مزاج اچھا نہیں ہے فی نب سے ہی ڈیبیٹ برا نہیں ہوتا ہے اس کی ضرورت کے وقت میں وہ کیا بھی جا سکتا ہے اس کے لائق لوگ اس کو کرتے ہیں لیکن کو ہر چیز کے لیے اپنا مزاج بنا لینا اچھا نہیں یہی ابن سعید کہتے ہیں قال عمر بن عبد العزیز من جعل دینه غرضا للخصومات اکثر التنقل جو آدمی اپنا دین خصومات کے لیے لڑائی جھگڑے ڈیبیٹس اور اس طرح کی چیزوں کے لیے چاہے واقعے میں ہو کسی اور مسئلے میں ہو اس کے لیے پیش کر دیتا ہے ایسا آدمی اکثر تنقل کا شکار ہو جاتا ہے آج ایک رائے ہے تو کل ایک رائے ہوگی کل ایک رائے تو پرسوں کچھ رائے ہوگی جس سے بھی ڈیبیٹ کرتا ہے تھوڑا اثر اس کا لے لیتا ہے اپنی رائے بدل دیتا ہے ایسا آدمی دین پر ثابت قدم نہیں رہتا ہے ہر دن ایک نیا رنگ اس کا ہوتا ہے تو جو آدمی بار بار خود بازی کے میدان میں جاتا ہے وہ شک شبے کا شکار ہو جاتا ہے کبھی یہ کبھی وہ آج ایسا کل ویسا ہو جاتا ہے اسٹیبل رہنے کے لیے اسٹیبل علماء کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے مضبوطی کے لیے مضبوط علماء کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور ان کی رہنمائی میں چلنا پڑتا ہے بلکہ ڈیبیٹ کے ذریعے سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے دشمنیاں جنم لیتی ہیں بلکہ وہ قتل تک بھی بعض اوقات جاتی ہے جھگڑوں تک بھی جاتی ہے عبداللہ ابن حسن ابن حسن کہتے ہیں المرا یوگ سید السداق المراؤ یوگ سید قتل قدیم وہ یلوق الفیم آپس کی لڑائی جھگڑے بے وجہ کی حجت بازیاں پرانی دوستیوں کو خراب کر دیتی ہے اور دوستی کے مضبوط بندھنوں کو توڑ دیتی ہے کھول دیتی ہے وہ اقل معافی انتقون مغالبت سب سے کم تر چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش آدمی کرتا ہے یعنی ادنا برائی کی ہے کم از کم اتنی برائی تو ہے ہی اس میں کہ مناظرے میں کیا ہوتا ہے ہر آدمی دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اسباب اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا یہ ریلیشن شپ کٹ کرنے تعلقات منقطع کرنے کے بہت بڑے اسباب میں سے مضبوط اسباب میں سے تو معلوم ہوا کہ آپس کی حجت بازی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اس میں آدمی دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور غالب آنے کے چکر میں وہ لوگوں کو کھو دیتا ہے دعوت کا مقصد لوگوں کو ہرانا نہیں ہے دعوت کا مقصد لوگوں کو جیتنا ہے اور آپ اخلاق کے ذریعے سے بھی جیت سکتے ہیں جس علمی گفتگو میں اخلاق نہ ہو اس سے سننے والا مدعو دور ہو جاتا ہے آپ اخلاق کے ساتھ دعوت دیجیے دلائل آپ کے ہونا چاہیے ایک دم مضبوط اور سلوک آپ کا ہونا چاہیے ایک دم نرم آپ کی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور آپ کی دلیلیں ایک دم ٹھوس ہونی چاہیے لیکن سلوک ایک دم نرم زبان ایک دم نرم تو سامنے والا اس اخلاق کی وجہ سے آپ کی بات کو انکار نہیں کر پاتا وہ تو ٹھیک ہے بھائی نہیں مانتا لیکن آدمی ٹھیک ہے وہ جڑا رہتا آپ سے ورنہ بولتا ہے اس کے بعد اس آدمی کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا میں بڑا بدتمیز آدمی ہے تو آپ نے کیا کیا دعوت کی شروعات سے دعوت کا خاتمہ کر دیا آپ نے مستقبل کے لیے امکانات ختم کر دیے بھلے آج دیکھیے لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں بیٹھا آپ کی بات سنا توبہ کرتا میں آپ سے صحیح ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایسا سوچتا ہوں اگلی بار پھر کچھ بات ہوئی ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی پھر ایک بار ملا کہیں بات ہوئی صحیح لگ رہا ہے لیکن پھر بھی مجھ کو ٹائم دو سوچنے کے لیے پھر آپ اس کو کبھی ملے اور پھر بات ہوئی کسی عالم سے ملنا ہے مجھ کو تھوڑا سا اور سوالات میرے ہیں آیا بیٹھا بالکل بات صحیح ہے پھر بیوی کو جا کے بولتا ہے ایک صحیح بات معلوم ہے ہم اب تک غلط تھے ہم لوگ اب تک غلط چل رہے تھے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے آدمی کا دل کھلتا جاتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں بیٹھا سنا اور ایک دم صحیح ریسیٹ ہو گیا پورا ایک بہت کم ہوتا ہے ایسا تو آپ پہلے ہی مرتبہ میں ایسی بدخلافی اس سے کی کہ آئندہ ملنے کی پاسبلٹیز ختم ہو گئی امکانات ختم ہو گئے تو آپ کی دعوت خراب ہو جاتی ہے آپس میں بھی ایک منہج کے لوگ بھی اگر آپس میں لڑیں تو دلوں کے اندر کیا ہوتا ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں نے مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی اور غالب آنے کی کوشش میں آدمی زریل بھی کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو غالب آنے کے لیے اپنے کو بڑا اور اس کو چھوٹا بتانا ہے بائی ڈیفالٹ تو اس کو چھوٹا بتانے کی کوشش میں اس کو برا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس کو ذریع کر رہا دس آدمی کے بیچ میں اور اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حد تل امکان حجت بازی سے بچیں بات سمجھانے کی کوشش کریں اور اہل باطل سے تو ڈیبیٹ کریں ہی نہیں وہی کریں جو اس کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے اور بغیر علم کے کبھی حجت نہ کریں بغیر علم کے اگر بحث کرے گا تو یا تو دین میں تحریف اور جھوٹ کا شکار ہو جائے گا یا پھر وہ اہل بدعات کو طاقت دے گا پھنس جائے گا جواب نہیں دے پائے گا اور اہل باطل جیت جائیں گے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے بغیر ان کے بات نہیں کرنا ہا اج تم فیم کمبین تو جس چیز میں اس چیز میں تو تم جھگڑ سکے جھگڑ چکے جس کا علم تمہارے پاس ہے ہے علم تم اس چیز میں کیوں لڑتے ہو جس کا تم کو علم نہیں اللہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو ایسے معاملات میں حجت کرے جس کا ان کو علم نہیں ہے یہ غلط ہے کہ انسان ایسے معاملات میں بحث کرے جس کا اس کو علم نہیں ہے آدمی وقت لے کوئی آدمی آپ کے سامنے ایسی پیش ایسی بات پیش کر دیا اس کا جواب لاؤ اپنے عالم سے عالم کیا میں ہی بولتا بول کے وہاں اگر لڑے گا بغیر علم کے نقصان ہو اگر نہیں معلوم ہے آپ کو ٹھیک ہے مجھ کو وقت دیجیے میں دیکھتا ہوں دیکھ کے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے آپ چھوٹے ہو جاتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے ایک شخص نے پوچھا کہ بتائی زمینوں میں سب سے بہترین اور بدترین زمین کون سی آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں پھر جبریل سے پوچھا بتا بہترین جگہ جگہوں میں مساجد اور بدترین بازار پوچھ کے بتایا آپ ٹائم لیجئے بحث ادھر ہی مت کیجئے کسی سے جیتنے کی کوشش جیتنے کی نیت اچھی نہیں آپ اکیلے دنیا میں نہیں ہو اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے حق کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آپ کی بجائے دوسرا بھی کام کر سکتا ہے آپ غلط کام مت کرو کام خراب مت کرو بغیر ان کے کسی سے لڑو مت تو یہ بھی بری بات ہے حیثم ابن جمیل کہتے ہیں کل تو مالک ابن انسم یا ابا عبداللہ الرجل يكون عالما بالسنة ايجادل عنها کہا اے مالک امام مالک نے انس سے کہا اے ابو عبداللہ آدمی سنت کو جانتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جدال کر سکتا ہے سنت کا علم اس کے پاس ہے سنت کے دفاع میں وہ بحث مباحثہ کرے قال لا ولكن يخبر بالسنه فان قبلت منه والا سكت کہ نہیں حجت بازی نہ کرے وہ بتا دے صحیح کیا ہے قبول کریں ٹھیک ہے نہیں کریں چھوڑ دیں خاموش ہو جائے کیونکہ حجت بازی کا انجام اچھا نہیں ہوتا اکثر اس کے لیے اتنا شارپ آدمی ہونا چاہیے جو گردن پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں اتنا مضبوط اگر آدمی ہو تو ٹھیک ورنہ نہ کرے ذرا سا اس کا سلپ ہوگا معاملہ بولنے کا غلطی ہو جائے گی وہ اس پر سوار ہو جائے گی ایک حوالہ غلط دے دیا ایک معنی غلط بتا دیا ایک روایت ضعیف پیش کر دیا کچھ بھی ہو گیا تو نقصان ہو سکتا ہے تو کہا کہ سنت بتا دیں اور جدال نہ کریں تو ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو بتائیں لڑے نہیں حجت بازی نہ کریں مانے تو ٹھیک نہیں مانے تو آپ پہ اس کا ذمہ نہیں ہے ہو سکتا ہے آدمی وہ کل مانے گا لیکن آپ تعلقات خراب نہ کریں اس سے اللہ تعالیٰ نے جدال کے لیے اچھے جدال کی قید لگائی ہے یہ فی نفسی حرام نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعدت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربکا هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمحتدین اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور ان سے جدال کر ڈیبیٹ کر بحث کر اچھے طریقے سے تیرا رب خوب جانتا ہے اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے اور اسے معلوم ہے کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت کے مستحق ہیں یہاں دیکھیے تین چیزیں بیان کی گئی ہیں حکمت معدت حسن اور جدار احسن حکمت سے دعوت دینا واض و نصیحت سے دعوت دینا جدار احسن سے دعوت دینا علماء کہتے ہیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنے قیم نے بھی سمجھایا سمجھایا لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ آدمی ہے کہ جس میں حق کی قبولیت کا جذبہ ہے اس کے سامنے حق کو سلیقے سے پیش کیا جائے تو مان لے گا اس کا مسئلہ صرف لا علمی کا ہے لیکن وہ ذہین بھی ہے اس کو پیش کرنے میں الٹا پلٹا نہیں چلے گا سلیقے سے پیش کرنا پڑے گا تو آپ باتوں کو اس ترتیب سے حکمت کے ساتھ جگہ پر ان کی رکھتے چلے جائیں دلائل کو ایک کے بعد ایک اس طرح سے رکھتے چلے جائیں کہ ہر بات اگلی بات پچھلی بات کی وضاحت کرتی چلی جائے یہاں تک کہ حق بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا اور آپ کی بات بالکل نکھر کے سامنے آ جائے اور وہ مان لے کیونکہ اس میں ماننے کا جذبہ ہے حکمت سے دعوت دینا دوسرا آپ یہ جو مانتا لیکن کوتا ہی کا شکار ہے اس کو معلوم یہ صحیح ہے یہ حق ہے ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا مسئلہ معلومات کا نہیں ہے اس کا مسئلہ جو ہے خوف اور امید کا ہے اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوا کہ وہ کرنے کا کام کرے اور نہیں کرنے کا کام چھوڑے اس کو ضرورت کیا ہے معلومات کی نہیں اس کو واض و نصیحت کی ہے ایسی بات اس کے سامنے کی جائے کہ کرنے کے کام کی ترغیب اس کو ملے اور جس کام سے اس کو بچنا ہے وہ ڈر جائے اس کو واض کی ضرورت ہے تو یہ بے عملی کا شکار جو انسان ہے سستی اور کوتاہی کا شکار انسان ہے اس کو واض و نصیحت کے ذریعے سے ترغیب و ترغیب کے ذریعے سے اس کو دین کی بات بتائی جائے تاکہ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو اور بے عملی دور ہو اس کا مسئلہ معلومات کا نہیں ہے عمل کا ہے جذبے کا ہے اس کو جذبہ دلایا جائے ڈر خوف پیدا کیا جائے اس کو تیسری پارٹی کون ہے ماننے کو ہی تیار نہیں بولتا ہم صحیح تم غلط اس کے پاس اس کے دلائل ہیں اس کے صحیح ہونے کے اور آپ کے غلط ہونے کو ثابت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے ساتھ آپ کو جہاں حق پیش کرنا ہے وہاں اس کے باطل کا رد بھی کرنا ہے اس سے جدال کرنا پڑتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی بات کیوں غلط اور ہماری بات کیوں صحیح یہ وہ آدمی ہے جو مانتا نہیں ہے جو باطل کو حق سمجھے ہوئے اور حق کو باطل سمجھ رہا ہے جس کا فہم الٹا ہے اس وجہ سے نہیں مانتا تو آپ کو وہاں پر دو کام کرنے پڑیں گے حق کو حق ثابت کرنا پڑے گا اور باطل کو باطل اس کی بات کو غلط بتانا پڑے گا اور آپ کی بات کو صحیح بتانا پڑے گا یہ تین مراتب ہیں دعوت کے یہ قرآن ہے قرآن میں اللہ نے دیکھی تینوں چیزیں بیان کی اچھا لیکن سب سے پہلے کس کو ذکر کیا حکمت کے ساتھ دعوت بیسک فنڈامنٹ یہ ہے آپ اچھے طریقے سے بات پیش کر دو سلیقے جیسے بات پیش کر دو جس کی فطرت زندہ ہے وہ ضرور مانے گا کہ اس کے دل کو بات لگے گی ہم بے ڈھنگے طریقے سے پیش کریں اور وہ ہمارے بے ڈھنگے طریقے سے نہ مانے تو ہدایت نہیں ملنے والی اس کو اب اتنے اچھے سے سمجھا میں مان رہا ہی نہیں بات یہ کہ میں غلط طریقے سے سمجھایا میں نے صحیح ڈھنگ سے سمجھایا نہیں میری دعوت میں تھا لیکن میں نے کیا کیا یہ نہیں ماننے والا کافی نہیں بعض اوقات تو ماں باپ کے بارے میں ایسا ہوتا ہے بدتمیزی سے سمجھاتا ہے ان کو سدھرو کب تک ایسا رہیں گے ایسا بولے تو ماں ماں باپ باپ کو سدھرنے والے تو ننگا پیدا ہوا تھا تو اس کو کپڑے ہم پہنائے تو ہم کو سکھا رہا اس کو بھگا دیتے ہو لوگ تم لوگ جاہل ہو تمہاری تمہاری اتنی عمریں ہو گئی اب تک سیکھے نہیں تم لوگ دیکھو میں دو سال گیا سعودی کو سیکھ کے آیا لوگ کیا کر رہے ہیں زندگیاں چلی گئی دیکھو جہنم میں جائیں گے ایسی مریں گے تو مانیں گے نہیں بدتمیزی سے دعوت دینے میں بعض نہیں مانتے پھر مولوی صاحب کے کے پاس آتا مر گئے ویسے وہ لوگ ان لیے کی دعا کر سکتے کیا ابو طالب کی طرح تھے نا وہ لوگ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا معاملہ ابو طالب کی طرح نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے سمجھایا نہیں اور ان تک کبھی بات پہنچی نہیں تھی اگر ایسا حال ہے اور وہ دور ہے اسلامی ماحول سے علم سے تو ایسے لوگوں کی تقسیم نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں میں یہ حال ہوتا ہے تو جدال کی جہاں ضرورت ہے کیا جائے لیکن اچھے طریقے سے واز کی جہاں ضرورت ہے واض کیا جائے وہ بھی اچھے طریقے سے برے طریقے سے واز کیا ہے جہنم جہنم جہنم لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں اللہ سے اللہ کی رحمت سے ہی مایوس کر رہے ہیں یہ برا واز ہے ترغیب ترغیب ترغیب اتنی ترغیب کہ لوگوں کو اللہ سے بے خوف کرتے ہیں یہ برا آواز ہے اچھا آواز وہ ہے جس میں انسان اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں لیکن رحمت سے مایوس نہ کریں اللہ کی عطا کی امید دلائیں لیکن کوتاہی پر پکڑ سے بے خوف نہ کریں بیلنس اس میں ہو ایمان دونوں کے درمیان ہوتا ہے امید اور خوف دونوں ہونا چاہیے نب انی ان الغفور الرحیم عذابی هو العذاب العلیم دونوں ہونا چاہیے غفور الرحیم بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جس میں اینڈ میں تیسری چیز کیا بیان کی آخری آپشن ہے وہ نئی ماننے والے کے لیے زدی کے لیے وہاں ضروری ہے لیکن وہ بھی کس کے لیے ہے جس کا علم اور اخلاق پختہ ہو کیونکہ جدال احسن کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے پاس اخلاق بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ گالی دیا تو اس کو آپ گالی دینا شروع کر دیں بلکہ اس کے لیے آپ کے پاس اخلاق کی طاقت ہونی چاہیے تو یہ باب ہم کو بتاتا ہے کہ کجت بازی کا مزاج اچھا نہیں اگر جدال کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے مقام پر ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے بھی علم اخلاق کی قید ہے وہ ہونا چاہیے عام طور سے آدمی اچھے طریقے سے ہمدردی کے ساتھ اگر لوگوں کو دین کی بات بتائے لوگ مانتے ہیں اگر آپ کی بات کی دلیل کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کی قوت بھی شامل ہو جائے تو دل کی زمین اس کی نرم ہو جاتی ہے کسان بھی آپ دیکھیے پہلے ہل چلا تھا اس کے بعد بیج ڈالتا زمین کو نرم کر کے پھر وہ بیج ڈالتا ہم دل کی زمین نرم کرتے آئیے بیٹھی تشریف لائیے ماشاء اللہ کیسے آپ ہاں یہ غلام آپ کو دیکھتا میں مسجد میں برابر پابندی سے کئی سالوں سے آپ نماز کو آتے ہیں ہاں، تھوڑا دل نرم ہوگا اس کا اب بولے ایک بات بتانی کہ آپ کو اب ایسی ایسی ایسی ہے دیکھیے آپ مزید آپ کو وقت ہے اختیار ہے تحقیق کیجیے ہمارے سامنے یہ ہے ہم نے پڑھا ایک تو بس بتانا ضروری سمجھا آپ یہ تعویذ آپ کے گلے میں ہے نا تو حدیث اس میں ہے آپ پڑھے ہوں گے نہیں پڑھے آپ حدیث اچھا۔ کون سی حدیث سے پوچھتا من شیئن اوکیلا قیلا من اللہ کا تمی مطن فقط وہ شرک بولے نا اللہ کے نبی صلی اللہ اگر شرک نہیں بولتے تو ہم لوگ چھوڑ دیتے آپ کو آپ کے ہاتھ پہ اگر وہ صحیح رہتا تو ہم بھی باندھ لیتے لیکن یہ حدیث جب سے پڑھے نا ہم لوگوں نے تو ہم لوگ تو بالکل بھی اس کے خلاف ہو گئے حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کی بات کی عظمت ہونا چاہیے نا ہاں ہاں ہونا چاہیے صحیح ہے لیکن حدیث ہاں صحیح ہے صحیح فلاں کتاب میں ہے اس کا حوالہ یہ یہ ریفرنس اب معلوم نہیں تو مشکل ہو جائے گا معلوم ہونا علم پختہ ہونا لیکن آپ دل نرم کر کے بات کریں دل کی زمین نرم کریں زمین نرم ہونے کے بعد اگر آپ بیج اس میں ڈالیں گے کیوں نہیں فصل نکلے گی مزید اگر آپ اس کے اوپر کھاد بھی ڈالیں پانی بھی ڈالیں اور بھی اس کو چائے پئیں گے اگر آپ اس کے ساتھ اور احسان کا سلوک کریں بیمار ہے تو عیادت کے لیے بھی چلے گئے تو کیا ہوگا پھر وہ لیکن وہ آیا تھا عیادت کے لیے اب باہر جب بھی ملے گا آپ مسجد میں آپ اور کیسے چلیں گے چائے پینے کے چلو میری بھی میں چھوڑوں گا آپ کو چلو جاؤ آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اس کے ساتھ میں اب یہ مت بولو حلال ہے نا چاہو ادھر سے نہیں پلا رہا چائے بہت زیادہ تقوا کا بھی جنون بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے پاس جائے اس کے کھانے میں سے کھا لے اس کے پینے میں سے پی لے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم فرمائے زیادہ پوچھ تاچھ نہ یہ ایک ظاہر ہو کہ حرام کھاتا پیتا ہے اخلاق کی طاقت بہت ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہم لوگ رک جائیں گے جاری رکھیں گے جاری رکھیں گے ان شاء اللہ رفظان سے رکھیں گے کتنے بجے دس منٹ ٹھیک آٹھ دس پانچ ٹھیک تینوں کال اس مسئلے میں تین کال ہیں بعض اوقات کا بھی ہوتا ہے علم نہیں ہوتا ہے اور بحث بس کرتا ہے اور کوئی پکڑتا ہے بتاؤ کیا اس مسئلے میں دو کال ہیں کلو اللہ پوچھے تو بولے گا وہاں پہ ہاں اس مسئلے میں بھی دو کال ہیں بولے گا باب نمبر تیئیس مشکل مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کرنا اپنے اوپر اعتماد نہ کرے آدمی بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ علماء کا محتاج سمجھے ایسا آدمی گمراہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ایسا آدمی ترقی کرتا رہتا ہے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں زندگی کے اپنے آپ کو علماء کا محتاج نہیں ایسا نہیں سمجھنا مجھ کو آ گیا میرے پاس کتابیں ہیں میں نے پڑھ لیا مجھ کو سمجھتا ٹھوکر کھاتا ہے آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اہل علم کا محتاط سمجھنا چاہیے خصوصاً مشکل مسائل ہیں ایسے مسائل جو جس کو آپ کہیں گے نوازن ہوتے ہیں نئے حالات پیدا ہو گئے ان حالات میں کیا کیا جائے چاہے پھر وہ نیا کوئی فکری مسئلہ ہو یا کوئی وہ نیا فتنہ ہو گمراہی یا پھر وہ سیاسی حالات میں تبدیلی اور تغیر ہو علماء کی طرف رجوع کریں کیا کریں ہم اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراحت کے ساتھ حکم دیا ہے پس الو ذکر ان کو تم لال جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم جاننے والوں سے پوچھو اہل ذکر کون ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کے جاننے والے ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے جن کے پاس وحی والا علم ہے قرآن کو اللہ نے نصیحت والی کتاب قرار دیا ان و ذکر للعالمین یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ذکر ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ذکر کے ذمن میں آتی ہیں تذکیر فسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع مراد خطبہ ہیں کس کا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ بھی ذکر کے ذمن میں آتا ہے کہ جمعہ کی اذان جب ہو ادا نو میں جمعہ کی جب جمعہ کے لیے ندا لگائی جائے پس آؤ الا اللہ جلدی کرو پہنچنے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے اسی لیے فرشتے ان کے بارے میں کیا جب امام آ جاتا ہے یس سمی ذکر وہ نصیحت کی بات سننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس میں آخرت کی بات ہے قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی تو ذکر کے سننے کے لیے وہ سب لپیٹ لیتے ہیں نام لکھ رہے ہوتے ہیں کون کون آ رہا ہے اور پھر جا کے ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ خطبہ ہے اور اس زمانے میں خطبہ کون دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ذکر کون ہے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے جو لوگوں کو اللہ یاد دلاتے ہیں آخرت یاد دلاتے ہیں جن کے پاس جو نصیحت کرنے والے ہیں خیر خواہ امت کے اہل علم گہرا علم رکھنے والے ہیں ان سے پوچھے اگر نہیں معلوم امر میں قید کہتے ہیں آیت کے ضمن میں ان کن تم لا تعلمون قال اہل العلم اس سے مراد کون ہے اہل علم اگر اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو سیاق میں ہے ممباب اولا اس امت کے علماء ہے جب ان سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی معاملہ تو ان سے ممباب اولا پوچھا جا سکتا ہے الفقی اور متفقے میں یہ روایت موجود ہے تو اہل اہل سے مراد العلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القرآن لم ينزل بعضه بعضا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کی ایک بات سے دوسری بات کو جھٹلایا جائے بل سب یہ کپ بلکہ قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے اس کو اور سچ ثابت کرتی ہے پما آر تم من ہو بھی قرآن کی جو بھی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تم اس کو جانتے ہو اس کا علم تمہارے پاس ہو تو اس پر عمل کرو جس کا علم تمہارے پاس ہے سمجھ میں آتی ہو اس پر عمل کرو وما جہل تم من ہوں پر دو عالمی اور قرآن کی جو بات تمہیں معلوم نہ ہو جس کے بارے میں تم جاہل ہو تو اس بات کو قرآن کے عالم کی طرف پھیر دو اس کو کس کی طرف پھیرو قرآن کے عالم کی طرف امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اس کے بعد لوگوں کا کہنا ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے کیوں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو ہے کوئی نصیحت لینے والا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو عالم کی ضرورت نہیں قرآن اتنا آسان ہے کہ بغیر عالم کے ہم سمجھ دیں گے ایسا نہیں ہے اسی قرآن میں ہے تل کل امسال بربہ لناس وما یاقل العالمون یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جنہیں عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اس کا کیا کریں گے یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں میں ہاں اس لیے تجھ کو معلوم نہیں ہے یہ قرآن میں وما الا العالمون ان آیتوں کو ان مثالوں کو کون سوائے عالموں کے علم والوں کے کوئی نہیں سمجھتا ان کو علم والے سمجھتے ہیں آپ پوچھو کسی کو بولو اللہ نور السماوات والارض سمجھا کے دکھاؤ ابن قیم نے بہت اچھی تفصیل کی کی الفوائد میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے تو ایک انسان اگر نہیں جانتا ہے گڑبڑ کرے گا لہذا اگر قرآن کی بات وہ نہیں جانتا ہے کس کی طرف لوٹا ہے عالم کی طرف قرآن کا علم رکھنے والے کی طرف اور یہ صرف قرآن کی بات کے بارے میں نہیں ہے پورے دین کے معاملات میں کہ جب ہم نہیں جانتے ہوں تو ہم علماء سے رجوع کریں امام الاوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كان هذا العلم شيئا شريفا اذا اذ كان من افواه الرجال يتلاقونه ويتذاكروا يتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار الى غير اهله کہتے ہیں کہ جب یہ علم یہ علم شریف تھا شرک والا تھا عزت والا تھا اس کا ایک اونچا مقام تھا جب یہ لوگوں کی یعنی علم والوں کی زبان سے لیا جاتا تھا اور اس کا مذاکرہ ہوتا تھا علماء لوگوں کو سکھاتے تھے مجالس میں فلم ناسار افل کو لیکن جب یہ علم کتابوں میں قید ہو گیا اور کتابوں ہی میں رہ گیا اور لوگ کتابوں ہی سے لینے لگے رہ ب اس کا نور چلا گیا نہ علمی مجالس ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے بس لوگ واٹس ایپ پہ میسجز پڑھ رہے ہیں P D F download کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں بس اسی پہ کناک کر رہے ہیں دینی مجالس میں نہیں آ رہے علماء کی زبان سے ان کی تفہیم سے ان کی صحبت سے نہیں سیکھ رہے الى سارا ہی اور پھر یہ علم ان کی نظر ہو گیا جو اس کے لائق نہیں ہے پھر یو ٹیوب پہ ایسے لوگ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں جو بولنے کے لائق نہیں ہے لائق نہیں لیکن لائک ان کو مل رہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کو علماء سے لیں علم کو ان سے لیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں یا ایسے لوگوں سے جن کی جن کے لیے علماء کی طرف سے اجازت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں بقیہ باتیں اللہ نماز کے بعد دیکھیں گے